سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا کرو بس بے شک سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے حدیث نمبر گیارہ سو بیس مسند احمد